بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين الدین مصطفیٰ بعد آج سور علق کی تجوید اور قرات ہم انشاءاللہ اس کا لیکچر دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الرحمٰ بسمیخ اس میں قاف پر قلقلہ ہے اور را اس کو حمزہ کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے بسمی الذی کے صحیح طریقے سے ادا کریں خالق قاف پر قلقلہ ہے خلق الانسان نون پر انسان اخفا ہوگا اور سین کو سیٹی کے ساتھ من یہ حروف اظہار میں سے ہے علاق یہ پھر قلقلہ آ گیا ایک اس کو جھٹکا دے کے و ربو کل اک اب ہمارے ہاں کئی لوگ اکرم پر کاف پر قلقلہ کا اکرم یہ پڑھتے ہیں غلط ہے رب اک رم الذي علم بالقلم اس میں بھی بالکل کسی جگہ پر قلقلہ نہیں ہوگا علم الانسان ما لم يعلم ما لم اس طرح نہیں پڑھنا یعلم ان الانسان لا يطغى اب یہاں پر تو پر قلقلہ ہے اور آگے غین ہے كلا ان الانسان سیا استغنى اورغن استغنى اب یہاں پر را اور الف حمزہ جو ہے یہ ادغام ہوگا ان کا نون کو سائلنٹ پڑا جائے گا ان الى ربك پر پھر رجعا کے جیم پر پھر کلکلا ہے مشکل ہوتا ہے جیم پر کلکلا کرنا اس کی پریکٹس کریں اور ہمارے ہاں ینہا پڑھتے ہیں اس پر کلکلا کرتے ہیں بہت بڑی غلطی ہے اس کو صحیح پڑھیں عبدا اذا صلى عبدن با پر قلقلہ ہوگا اور جو صلاح ہے نا اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا جس اللہ پڑھا جاتا ہے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اس طرح نہیں پڑھنا ہے دو دفعہ حمزہ آئے گا ان ہا موٹا کر کے او قاف پر پھل قلقلہ ہے اس طرح نہیں پڑھنا ذال کو پریکٹس کریں وط ولم یا رو اب یہاں پر اخفا میم ساکن ہے میم کے اوپر جزم اور اس کے بعد با کا آ جانا اس میں اخفا میم ساکن یعنی لام اور میم کو نہیں پڑھا جاتا یعنی اسے ساکن کیا جاتا ہے با کو پڑھا جاتا ہے اور آواز ناک میں لی جائی جاتی ہے الم یا علم لئلم نون سائلنٹ ہو جائے گا ادغام ہوگا ینتہی نسف بن سیاح بن سیاح اب یہاں عین کے اوپر دو زبر ہے میم ہے اور با ہے تو لسفاسیا با کے ساتھ ڈائریکٹ ملتا ہے نا سیات اظہار حمزہ کو صحیح پڑھیں یہ نہ ہو کہ خوط اس طرح نہیں پڑھنا نا سیات کیری بن فلید اب یہاں لام پر بھی اکثر لوگ کل قلا کہتے ہیں فلد نئی فلید ادیا سند ع زب دال پر قلقلہ سند آگے زا کو صحیح پڑھنا ہے کل وسجد دال پر قلقلہ قلا وق قاف پر اور با پر قلقلہ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں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 اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى اور استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينظر بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ندیا ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ